لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید اس میں انہیں اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی اور ہمارے پاس ان کی خواہش سے زیادہ نعمتیں ہیں